Welcome to lecture ten of course on business mathematics and statistics virtual university government of Pakistan students پچھلے لیکچر میں ہم نے میٹریسز کی بات کی میٹریسز جو میٹرکس کی جمع ہوتی ہے کئی قسم کے میٹرسز ہم نے ڈسکس کیے ون بائی این میٹرکس جس کو رو میٹرکس کہتے ہیں این بائی ون میٹرکس جس کو کالم میٹرکس کہتے ہیں این بائی این میٹرکس جس کو اسکوئر میٹرکس کہتے ہیں پھر ہم نے آئیڈینٹی میٹرکس کی بات کی کہ ڈائگنل ٹرمس صرف ون ہوتی ہیں اور باقی ٹرمس زیرو ہوتی ہیں میٹرس کے استعمال کا ہم نے جائزہ لیا وائی میٹرسز تو پچھلا لیکچر خاص طور پہ پچھلے لیکچر میں فوکس ڈیفینیشنس پہ رہا کچھ ہم نے بات کی کہ مائکروسافٹ ایکسل میں کچھ فنکشن ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں اور جن سے آپ یہ میٹرکس ملٹیپلیکیشن یا میٹرکس انورشن یا ڈٹرمیننٹ نکالنا یہ آپ کر سکتے ہیں اس لیکچر میں ہم میٹریسز کے ساتھ اب کلینچ میں آ رہے ہیں اب ایک سبجیکٹ ہے بڑا امپورٹنٹ بڑا وائڈلی استعمال چکے ہوتا ہے تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے آج ہم اس کے مختلف فنکشنس کو دیکھیں گے وہ فنکشنس کیا ہیں ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن اور انورشن یعنی جیسے نارمل ارتھمیٹک میں آپ ڈویژن کی بات کرتے ہیں تو میٹریسز میں انورشن کی بات ہوتی ہے پھر ہم کچھ اگزامپلس دیکھیں گے میں نے آپ کے لیے کچھ ورک شیٹس بنائی ہیں ان ورک شیٹ سے کچھ سلائیڈس تیار کی گئی ہیں فنکشنس کا استعمال آپ کو دکھایا جائے گا کہ یہ کیسے یوز ہوتے ہیں اور یہ ورک شیٹ آپ کے لیے اس کورس کی ویب سائٹ پہ اویلیبل بھی ہے تو میں دوبارہ آپ سے یہ ایمفسائز کر رہا ہوں کہ مائکروسافٹ ایکسل کو اس لیکچر کے سننے کے بعد بھی استعمال کیجیے اور اس ورک شیٹ کو آپ فوراً ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو اچھی طرح سے اسٹڈی کریں اس میں جو فنکشن دیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ پریکٹس کریں کچھ ایگزامپلس بھی ہیں اس کے علاوہ جن میں یہ ڈفرینٹ فنکشن دکھائے گئے ہیں کہ کیسے کیے جاتے ہیں تو آئیے پہلی سلائڈ پہ چلتے ہیں یہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ لیکچر نائن میں ہم نے کیا کیا اور اس لیکچر میں مین ہمارا فوکس میٹریسز ہوگا یہ سب سے پہلے ایک ایگزامپل ادھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک athletic clothing company different types of T shirts اور سویٹ شرٹس بنا رہی ہے یہ وہ چار سائز میں بنا رہے ہیں small medium large extra large اس کمپنی کا کاروبار سپلائی دو یونیورسٹیز کے ساتھ ہے جن میں سے ایک کو ہم کہہ رہے ہیں یونیورسٹی آف آر اور دوسری کو کہہ رہے ہیں یونیورسٹی آف ایس یہ جو لکھا ہوا یو آف آر یہ یونیورسٹی آف آر ہوئی اور دوسری یونیورسٹی آف ایس اور ایک ٹیبل ہے جو اگلی سلائڈ پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس میں سپٹمبر کے جو آرڈرس ہیں ان کپڑوں کے ہر یونیورسٹی سے وہ ان ٹیبلز میں دکھائے جا رہے ہیں تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں سب سے پہلے ادھر یونیورسٹی آف ایس کے سپٹمبر کلودنگ کے آرڈر دیے ہوئے ہیں T shirts small medium large extra large جو آرڈر ملا one hundred three hundred five hundred three hundred sweat shirts کا آرڈر ہے one fifty four hundred four fifty two fifty تو یہ تو اس یونیورسٹی کا آرڈر تھا اب دوسری یونیورسٹی کا آرڈر کیا ہے similarly T shirts sweat shirts sixty two fifty four hundred two fifty hundred two hundred three fifty two hundred یہ نمبرس ہیں یہ آپ کے پاس ٹیبولر فارم میں آرڈرس آ گئے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ میٹرکس کی شکل میں کیسے لکھے جا سکتے ہیں تو میٹرکس ریپرزنٹیشن یہاں پہ دو میٹرسز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں جن میں ایک کا نام رکھا گیا ایس اور دوسرے کا آر اور یہ وہی ویلیوز جو پچھلی سلائڈ پہ آپ نے دیکھی جو ان کمپنیز کے آرڈرز تھے وہ یہاں پہ دکھائے جا رہے ہیں یعنی پہلا میٹرکس کیا ہے بریکٹ اسکوائر بریکٹ پھر اس کے بعد ساری ویلیوز دی ہوئی ہیں اور نوٹ کیجئے کہ جو ٹائٹلز تھے روز کے وہ یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہے یعنی آپ نے سمپلی ڈیٹے کو پک کیا اور اس ڈیٹے کو دو اسکوائر بریکٹس میں لکھ دیا اور اس میٹرکس کا نام بھی آپ نے ایس یونیورسٹی آف ایس کو ذہن میں رکھ کے لکھا اور جو دوسرا میٹرکس ہے جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے value sixty two fifty four hundred two fifty وغیرہ تو اس میٹرکس کا نام ہم نے آر رکھا تو یہ ایک چھوٹی سی میٹرکس ریپرزنٹیشن ہے اس پہ تھوڑی سی بات کریں کہ جب ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا تو آپ نے اس کو ٹیبل کی شکل میں تیار کر لیا کالمس اور روز کے آپ نے ہیڈنگس بھی لکھ لیے اب اس ڈیٹے کو جب میٹرکس میٹرکس کی شکل میں کنورٹ کرنا تو آپ نے سمپلی کرلی بریکٹ پھر اس کے بعد اسی شکل میں ڈیٹے کو اتنی ہی روز میں اور اتنے ہی کالمس میں لکھ لینا ہے اور بعد میں at the end of the data ایک دوسرا اسکوائر بریکٹ دینا ہے تو اس طرح سے آپ کا پہلا میٹرکس بن گیا جو بھی ڈیٹا ہو جس شکل میں بھی ہو اس کو اس شکل میں لکھیے اب ہو سکتا ہے کہ بعض ڈیٹا اس شکل میں ہے کہ وہ کالم میں زیادہ سوٹ کر رہا ہے مثلا ایک ہی ویلیو ہے مگر وہ چار ڈفرینٹ آئٹمس کی ویلو ہے یا پرائس ہے تو پھر آپ ایک کالم میٹرکس بنائیں گے اور اس میں یہ چار ویلوز لکھیں گے تو اس کو بھی کیسے بنایا جائے گا کہ پہلے ایک اسکوائر بریکٹ پھر ویلوز کالم کی شکل میں اور پھر جب آپ یہ لکھ لیں تو ایک اسکوائر بریکٹ اس کے اینڈ پہ بھی تو اس طرح سے ایک کالم میٹرکس بنایا جا سکتا سملرلی اگر آپ کے پاس ڈیٹا رو کی شکل میں ہے ہاریزونٹل آپ نے اس کو ہاریزونٹلی لکھا ہوا ہے تو وہاں بھی یہی ہوگا کہ پہلے آپ ایک اسکوئر بریکٹ پھر رو میں ڈیٹا لکھیے اور اینڈ پہ جا کے تو ایک اسکوئر بریکٹ پھر دی دیجیے اسکوئر بریکٹ پھر دے دیجئے آئیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے اس سلائیڈ پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ میٹرکس آپریشنس کیا ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے تو پہلی بات organise and interpret data using matrices اس پہ تھوڑی سی بات ہونی چاہیے یعنی پہلا پوائنٹر جو آپ کو دیا جا رہا ہے کہ ڈیٹا آپ کے پاس ہے اس ڈیٹے کو آپ پریپیئر کریں کہ وہ میٹرکس کی شکل میں آ سکے یعنی یہ وہ پریپریٹری کام کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے آپ نے اس کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے تو یہ وہ حصہ ہے آئیے دوبارہ سلائڈ پہ چلتے ہیں use matrices in business applications یہ ایک ایپلیکیشن کی بات ہے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ کہاں پہ میں میٹرکس کو استعمال کر سکتا ہوں پھر اس کے بعد add and subtract to matrices یہ پرابلم کی نیچر پہ ڈپینڈ کرے گا کہ کیسے آپ یہ کر رہے ہیں کہاں پہ ایڈیشن ہونی ہے کہاں پہ سبٹریکشن ہونی ہے پھر ایک آپریشن ہے کہ multiply matrix by a scalar اس پہ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے اسکیلر ملٹیپلیکیشن کیا ہے اسکیلر کس کو کہتے ہیں مثلاً اگر آپ لکھ رہے ہیں ٹو ایکس تو ٹو کیا ہے اسکیلر تھری ایکس اسکیلر کیا ہے تھری یعنی کوئی بھی نمبر جب آپ ایک ویریبل کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے یا ایک میٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو اس کو اسکیلر کہا جائے گا یعنی ایک نمبر سے ہم ملٹیپلیکیشن کر رہے ہیں یہ ہم فردر جا کے دیکھیں گے جب ملٹیپلیکیشن کی بات ہوگی مگر اتنا یاد رکھیے کہ اسکیلر کی ملٹیپلیکیشن میٹرکس کے ساتھ جب ہوتی ہے تو میٹرکس کا ہر ایلیمنٹ اس اسکیلر کے ساتھ اس کوانٹٹی کے ساتھ ملٹیپلائی ہوتا ہے مثلا اگر ایک میٹرکس میں صرف دو ویلیوز ہیں اے اور بی اور اس میٹرکس کو ہم دو سے ملٹیپلائی کر دیں تو جو نیا میٹرکس ہمیں ملے گا وہ ہوگا ٹو اے ایک ایلیمنٹ اور ٹو بی دوسرا ایلیمنٹ تو یہ اسکیلر آپ نے ہمیشہ اس طرح سے سوچنا کہ یہ کانسٹنٹ یہ کوانٹٹی ہے جس کو ہم ملٹی پلائی کر رہے ہیں تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں نیکسٹ یہ ہے ملٹی پلائی ٹو میٹریس اس پہ تھوڑی سی بات ہو جائے جیسے آپ عام ارتھمیٹک میں نمبرس کو ایک دوسرے سے ملٹیپلائی کرتے ہیں مثلاً two into two is equal to four اسی طرح اگر ہمارے پاس دو میٹریسز ہوں مثلاً ایک میں دو ایلیمنٹ ہیں ون اور ٹو اور دوسرے میں دو ایلیمنٹس ہیں تھری اینڈ فور تو ان کو جب ملٹیپلائی کریں گے تو اس میں آپ بعد میں دیکھیں گے کہ یہ کورسپونڈنگ ملٹیپلیکیشن آف ایلیمنٹس ہو جاتی ہے اگر ان کے سائز ایک ہیں تو کورسپونڈنگ ملٹیپلیکیشن ہو جاتی ہے اس کا ایک خاص ملٹیپلیکیشن کا طریقہ ہے جو بعد میں ہم سلائیس پہ دیکھیں گے تو یہ بڑا ایک اہم آپریشن ہے ملٹیپلیکیشن آف میٹریس تو آئیے واپس چلیں interpret the meaning of the elements within product matrix اس پہ بھی تھوڑی سی بات ضروری ہے کہ جب آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو کیسے وہ نئے ایلیمنٹس کیا حاصل ہو رہے ہیں ان کی کیا ویلیوز ہیں ان کو انٹرپریٹ آپ نے کرنا ہے ان ادر ورڈس یہ ڈفرینٹ آپریشنس جو میٹریسز میں کور ہو رہے ہیں اس میں ہر قسم کا ارتھمیٹک آپریشن آپ کر رہے ہیں اور جب آپ سارا کچھ کر لیں تو اینڈ پہ interpreting of the values in the resulting matrix وہ بھی ایک آپریشن ہے تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں ایڈیشن ایڈیشن میں کیسے کیا جاتا ہے اس کو پہلے ایکسپلین کروں ایڈیشن نارمل ارتھمیٹک ایڈیشن کی طرح ہے فرق کیا ہے کہ صرف جو کورسپونڈنگ ایلیمنٹ ہے ایک میٹرکس کا اسی پوزیشن میں جو دوسرا ایلیمنٹ دوسرے میٹرکس کا ہے آپ نے ان دونوں کو آپس میں ایڈ کرنا یعنی اونلی کورسپونڈنگ جو ایگزامپل میں نے آپ کو دی کہ ایک میٹرکس میں دو ایلیمنٹ ون اینڈ ٹو اور دوسرے میں تھری اینڈ فور تو جب آپ ایڈیشن کر رہے ہیں تو ایلیمنٹ ون اور تھری ایڈ ہوں گے اسی طرح سے ایلیمنٹ ٹو اور فور ایڈ ہوں گے ان ادر ورڈس ایگزیکٹلی جس پوزیشن میں ایلیمنٹ ایک میٹرکس میں ہیں اسی پوزیشن میں دوسرے میٹرکس کے ایلیمنٹس کو جمع کیا جائے گا تو آئیے سلائڈ پہ دیکھیں کہ یہ کیسے ایڈیشن ہوئی پہلا میٹرکس جو آپ دیکھ رہے ہیں hundred three hundred five hundred three hundred یہ پہلی رو میں ویلیوز ہیں پھر دوسری رو ہے one fifty four hundred four fifty two fifty اب آپ اگلے میٹرکس کو دیکھیں اور پہلے ایلیمنٹ کو جمع کر کے دیکھتے ہیں کہ ون ہنڈریڈ کو ہم ایڈ کر رہے ہیں سکسٹی میں جو پہلا ایلیمنٹ ہے میٹرکس نمبر دو کا تو ٹوٹل ون سکسٹی ہوا جو ریزلٹنگ میٹرکس ہے اس میں پہلا ایلیمنٹ یعنی فرسٹ رو فرسٹ کالم جواب 160 آ گیا آخری کالم کی ویلیو دیکھیں مثلا 250 یہ رو ٹو میں دیا ہوا ہے فرسٹ میٹرکس میں اور 220 اگلے میٹرکس میں دیا ہوا ہے تو ان کو جب آپ ایڈ کریں گے تو آنسر فور سیونٹی آ رہا تو آپ نے دیکھا کہ کورسپونڈنگ پوزیشن میں جو ایلیمنٹس تھے ان کو ایڈ کیا گیا ٹو ففٹی ٹو میں ایڈ ہوا فور ففٹی لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں آپ تھرڈ کالم میں فور ففٹی تھری ففٹی میں ایڈ ہو رہا ہے لیفٹ سائڈ پہ آئیے فور ہنڈریڈ ٹو ہنڈریڈ میں ایڈ ہو رہا ہے تو in other words corresponding position کو صرف واچ کرنا ہے اور کورسپونڈنگ آئٹمس کو ایڈ کرنا آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں اب یہاں تھوڑی سی بات یہ کمپنی جو ٹی شرٹس سویٹ شرٹس وغیرہ مینوفیکچر کر رہی ہے اب اس کا کیس آگے ہم بڑھا رہے ہیں کہ اس کمپنی کا اس کے پاس آرڈرس دو یونیورسٹی سے آ چکے ہیں اب ان آرڈرس کے حساب سے انہوں نے اپنی ایک پروڈکشن کی ہے اور پھر ہم نے یہ کمپیئر کرنا ہے کہ اس پروڈکشن کا جو آرڈرس تھے ان کے ساتھ کیا تعلق ہے اور کیا ڈفرینس ہے تو اس سلائڈ کی طرف اب دوبارہ چلتے ہیں دا کلو company production in preparation of the university September orders is shown by the table یعنی یہ یہاں پہ ہم نے اس پروڈکشن کو یہاں پہ شو کیا اور اس کا نام ہم نے میٹرکس پی رکھا ہے یہ ویلیوز ہیں جو کمپنی نے خود ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ہم پروڈکشن کریں گے آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں یہاں پہ تھوڑی سی بات دوبارہ کہ کمپنی نے کچھ آرڈر ریسیو کیے اور اپنا ایک پروڈکشن پلان بنایا تو واٹ از دا ڈفرنس صاف ہے کہ انہیں دلچسپی ہے کہ پتا لگے کہ پروڈکشن کہیں اور پروڈکشن تو نہیں ہو گئی تو یہ اس سلائڈ پہ اوور پروڈکشن کو ریویو کیا جا رہا ہے let's go back to the slide یہ اوور پروڈکشن کیسے ورک آؤٹ کی جا رہی ہے کہ یہ پہلا جو میٹرکس آپ دیکھ رہے ہیں 300 700 900 500 یہ تو ہے پروڈکشن اور دوسرا جو آپ دیکھ رہے one sixty five fifty nine hundred five fifty وغیرہ تو یہ آپ کا یہ آپ کے پاس اس کمپنی کا ٹوٹل آرڈر ہے یعنی کمپنی نے اپنی پروڈکشن سے جب آرڈر کو سبٹریکٹ کیا تو اس کے پاس جو ویلیو آئی وہ اوور پروڈکشن کی شکل میں آ گئی ان ویلیوز کو ذرا دیکھیں ان میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے ایک ویلیو ہے یہاں پہ وچ از زیرو اور ایک ویلو ہے جو مائنس ففٹی ہے تو یہ کیا ہے لیٹس ڈسکس دس کہ آپ کمپیئر کر رہے ہیں کہ یہ پروڈکشن ہے اور یہ آڈر ہے کئی جگہ پہ جواب پلس آ رہا ہے تو کیا مطلب ہوا اوور پروڈکشن پروڈکشن زیادہ ہے آڈر کم ہے تو جواب اوبیسلی پلس میں آئے گا ایک جگہ زیرو جواب آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکشن اور آرڈر ایک دوسرے کے برابر ہے اس وجہ سے جواب زیرو آ رہا اب ایک ویلیو جو آپ دیکھ رہے ہیں مائنس ففٹی یہ کیا ہے یعنی یہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروڈکشن کم ہو گئی یعنی پروڈکشن کو آپ مائنس کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا میٹرکس سبٹریکشن کا سوال اس کمپنی نے میٹرکس کا استعمال کر کے تو اپنی اوور پروڈکشن کو ریویو کیا اور بڑے انٹرسٹنگ ریزلٹس سامنے آ گئے یعنی اگر یہ ٹیبل کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر دیکھے تو وہ یقیناً کو اتنا خوش نہیں ہوگا کیونکہ اوور پروڈکشن تو کوئی بھی نہیں چاہتا تو یہ ایک ایگزامپل تھی چھوٹی سی کہ how matrix subtraction can help a company to avoid over production جو کمپنی کا ایک میجر آبجیکٹو ہے تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں ایڈیشن اب یہ ایڈیشن کیا ہے یہ وہ جو آپ کو پہلے میں دکھا چکا ہوں کہ جو آرڈرس اس کمپنی کو ملے تھے یہ وہ یہاں پہ اس کی تفصیل دی جا رہی ہے پہلے میٹرکس یہ آرڈر تھا پہلی یونیورسٹی کا دوسرا میٹرکس دوسری یونیورسٹی سے ان دونوں کو جب ایڈ کیا گیا تو یہ third matrix is the total order یا ٹوٹل آپ کہہ لیں سیل جو اس کمپنی نے کی ہے آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں یہاں پہ تھوڑی سی ڈیٹیل ہے addition and subtraction of matrices یہاں پہ تھوڑی سی بات ہو جائے اس کے کچھ رولس ہیں یعنی سبٹریکشن اور ایڈیشن یہ ایسے ہی آپ نہیں کریں گے کچھ رولز آپ فالو کریں گے اور ان رولز کو ابھی ہم دیکھتے ہیں لیکن ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹائپ کے میٹریسز کو جمع کیا جاتا ہے ان ادر ورڈس دو میٹریسز جو ایک ہی ڈائمینشن کے ہوں ان کو سبٹریکٹ کرنا یا ان کو ایڈ کرنا ممکن ہے مگر ان ایکول ڈائمینشن کے میٹریسز کو ایڈ یا سبٹریکٹ کرنا ممکن نہیں ہے یہاں پہ شاید آپ سوچیں کہ یہ کیا بات ہو کہ میتھ میں تو ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے یس yes. ممکن تو ہے لیکن وہ اس طرح سے ہوگا کہ آپ جو چھوٹا میٹرکس ہے اس کی ڈائمینشن کو بڑھا دیں اور وہاں پہ زیرو ایلیمنٹس ایڈ کر لیں اور دونوں میٹرسز کی ڈائمینشن ایک کر لیں پھر وہ ممکن ہوگا لیکن اگر آپ نے دو ان ایکول میٹریسز کو سبٹریکٹ یا جمع کرنے کی کوشش کی تو وہ ایرر آ جائے گی وہ ٹھیک نہیں ہوگا اور اسپیشلی اگر آپ مائکروسافٹ ایکسل یوز کر رہے ہیں تو وہ بالکل فوراً وہ آپ کو ایرر میسج دے دے گا تو آئیے ان رولس کو ذرا غور سے پڑھیں the sum or difference of two matrices is calculated by adding or subtracting the corresponding elements of the matrices. یہ پہلا رول ہے یہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں دوسرا رول کیا ہے to add or subtract matrices they must have the same dimensions یہ بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ جب آپ سبٹریکٹ کر رہے ہیں یا ایڈ کر رہے ہیں تو ڈائمینشن ایک ہونی چاہیے اور دوسری جو بڑی اہم بات بار بار پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ کورسپونڈنگ ایلیمنٹس کو آپ سبٹریکٹ یا ایڈ کریں گے تو آئیے اگلی سلائیڈ دیکھیں یہ جو بات میں کر رہا تھا کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ دو میٹریس کو آپس میں ایڈ کر لیا جائے یا سبٹریکٹ کر لیا جائے یہ وہ سوال یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے دو میٹریس پہلے ہیں یہاں پہ فائیو اور مائنس تھری ایٹ اور مائنس ون یہ چار ایلیمنٹس ہیں دوسرے میٹرکس میں مائنس فور ٹو پھر سکس اینڈ مائنس سیون تو یہ یہاں پہ ہم ایڈ کر رہے ہیں اور لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا یس yes. یعنی کیا مطلب ہوا کہ yes it's possible to add these two اگلا کیس دیکھیے اس میں دونوں میٹریس میں تین روز ہیں اور دو کالمس ہیں تو ان ادر ورڈس ایک ڈائمینشن ہے دونوں کی یعنی تھری بائی ٹو میٹریس ہم کہہ سکتے ہیں کہ تین روز اور دو کالمس کے یہ میٹریس ہیں تو چونکہ ایک ڈائمینشن ہے تو obviously it's possible to subtract اب تھرڈ کیس دیکھیں جہاں پہ ایک میٹرکس کی ڈائمینشن ہے ٹو انٹو ٹو یعنی two rows and two columns اور دوسرے میٹرکس کی ڈائمینشن ہے ٹو انٹو تھری یعنی two rows and three columns تو لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے no in other words it's not possible to subtract these two matrices کیوں تھوڑی سی بات کریں یہ وہی پوائنٹ ہے جو میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ان ایکول میٹریسز جن کی ڈائمینشن ایک نہیں ہے ان کو ہم ایڈ یا سبٹریکٹ نہیں کر سکتے تو آپ نے جب بھی اس قسم کی سچویشن ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایرر آ جائے گی اور جواب غلط ہو جائے گا آئیے آگے چلیں یہاں سے ملٹیپلیکیشن کی بات شروع ہو رہی ہے اور پھر آپ کے لیے ایک بڑا چھوٹا سا انٹرسٹنگ سوال یہ دو کمپنیز ہیں وہ ایک کیمیکل بیچ رہی ہیں وہ ڈفرینٹ سائزز میں انہوں نے پیکنگز بنائی ہیں جس میں ایک پیکنگ ہے five ninety one millilitre ایک ہے ون لیٹر اور دوسری ہے ٹو لیٹرس کمپنی اے جو سیل کر رہی ہے وہ ہے ٹوینٹی تھاؤزینڈ اور فرسٹ کیٹیگری پھر five thousand five hundred one litre والی پیکنگ اور ten thousand six hundred two litre والی packing company B eighteen thousand two hundred fifty پھر سیون تھاؤزینڈ پھر الیون تھاؤزینڈ یہ نمبرز میں نمبرز آف پیکنگس بوٹلس کہہ لیں بیچ رہی ہے دونوں کمپنیز ایک ہی مارکیٹ میں پروڈکٹ بیچ رہی ہیں اور ایک ہی ان کی پرائز ہے پہلی پیکنگ کی پرائس ہے پوائنٹ سکس ملی لیٹر میں ون لیٹر کی پرائز ہے 2.3 اور ٹو لیٹر کی پرائز ہے 3.1 تو اب سوال یہ ہے کہ what is the total revenue of company A اور دوسرا ہے what is the total revenue of company B تو اس کو ذرا ڈسکس کریں ویری سمپل پرابلم تین ٹائپس آف پیکنگس ہیں دو کمپنیاں ان کی فگرز ہمارے پاس ہیں اور ایک پرائس ہے اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ریونیو کیا ہے کمپنی اے کا ریونیو کیا ہے اور کمپنی بی کا ریونیو کیا ہے تو کیسے یہ سوال نکلے گا کہ پہلے تو آپ ہینڈل کریں جو وہ سیل کر رہے ہیں وہ نمبر یعنی دونوں کمپنیز کی sale in number of bottles اس کا ایک میٹرکس آپ بنائیں اس میٹرکس کی دو روز ہوئی اور چونکہ وہ ڈفرینٹ سائزز میں بنا رہی ہیں تو وہ آپ ہر سائز کو ایک کالم ٹریٹ کریں تو اس طرح سے ایک میٹرکس بنا لیں صرف ویلیوز کو وہاں سے آپ اٹھا لیں اور ایک سیل کا میٹرکس آپ کے پاس آ جائے گا اس میٹرکس کی dimension number of rows multiplied by number of columns ہوگی اب دوسرا جو آئٹم ہے وہ ہے پرائز پرائز چونکہ ایک ہی ہے دونوں کے کیس میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو آپ یا تو ایز اے رو میٹرکس لے سکتے ہیں یا آپ اس کو ایز اے کالم میٹرکس لے سکتے ہیں یعنی آپ کے پاس دونوں آپشنس ہیں اور ساری پرائسز کو یا ایک رو میں لکھ لیں یا ایک کالم میں لکھ لیں اور پھر یہ دونوں میٹریسز کو آپ جب ملٹیپلائی کریں گے تو جو کورسپونڈنگ میٹرکس نکلے گا اس کا ہر element product of number of item sold and the unit price ہوگا تو آئیے سلائڈ کی طرف چلیں اور دیکھیں کہ یہ سوال کیسے حل ہوا یہ تین میٹریسز ڈیفائن کیے گئے ہیں پہلا میٹرکس ایس یعنی سیل یہ نمبر وہی ہیں جو پچھلی سلائڈ پہ آپ نے دیکھے پھر پی اسٹینڈس فار پرائس یہاں پہ کالم میٹرکس استعمال کیا گیا ہے اور اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے کہ یہاں پہ کالم میٹرکس آپ کو زیادہ سوٹ کرے گا چونکہ ملٹیپلیکیشن جب آپ کر رہے ہیں تو وہ ایک خاص ریکوائرمنٹ ہے ملٹیپلیکیشن میں کہ چونکہ آپ کے پاس تین کالمس ہیں ان میں تین ویلیوز ہیں تو آپ کو ایک ایسا میٹرکس چاہیے کہ جس کے کالم میں تین ویلیوز ہوں تاکہ وہ کورسپونڈنگلی ایک دوسرے کے ساتھ ملٹیپلائی ہو سکیں تو آئیے فردر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیلکولیشن ہو رہی ہے کہ پہلا آئٹم ٹوینٹی تھاؤزینڈ اس کو ملٹیپلائی کیا جا رہا ہے پہلی پرائز کے ساتھ that is one point six یہ پہلا آئٹم اور پرائز کے ساتھ ملٹیپلائی ہوا تو یہ ریونیو آ گیا پہلی آئٹم کا پھر ہم پلس کر رہے ہیں اور 5500 تھاؤزینڈ نیکسٹ پرائز کے ساتھ 2.3 پھر پلس پھر 10600 thousand six hundred multiply ہو رہا ہے تھرڈ پرائز کے ساتھ دیٹ از 3.1 تو یہ پہلی رو میں جو ویلیوز تھیں ان کو جب آپ ایڈ کریں گے ملٹی پلائی کر کے تو پتہ لگے گا کہ جواب 77510 seven thousand five hundred ten آ گیا سملرلی جو سیکنڈ رو ہے میٹرکس ایس کی اس کو ہم اسی کالم میٹرکس کے ساتھ جب دوبارہ ملٹیپلائی کریں گے تو اسی طرح سے پہلا آئٹم سیکنڈ رو میں پی میٹرکس کے پہلے آئٹم کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہا ہے eighteen thousand two hundred fifty multiplied by one point six پھر seven thousand multiplied by two point three پھر eleven thousand multiplied by three point one اس کو جب آپ نے حل کیا تو seventy nine thousand four hundred جواب آ گیا تو اوپر جو آپ کو وہ آر نظر آ رہا ہے جو ریزلٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے revenue R stands for revenue in this case تو اس میں دیکھیں کہ پہلا item seventy seven thousand five hundred ten ہے اور دوسرا item seventy nine thousand four hundred ہے یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی ایکسپلینیشن دینا چاہوں گا کہ عام کیلکولیشن اگر آپ کریں تو دیکھ آپ نے دیکھا کہ پہلا item multiplied by the first price plus second item multiplied by the second price plus the third item multiplied by the third price اب میٹرکس ملٹیپلیکیشن میں دس از بیلٹن یعنی جب آپ ملٹیپلیکیشن کریں گے میٹریس کے ساتھ ایک میٹرکس کو دوسرے سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ملٹیپلیکیشن کا رول ہے سو پلیز ریمبر کہ ایکسٹرا یہاں پہ کوئی ایڈیشن کوئی سبٹریکشن یا کوئی ملٹیپلیکیشن کی بات نہیں ہے this is built into this rule یعنی وہ رول کیا ہے کہ فرسٹ رو میں جو پہلی ویلو ہے وہ کالم میٹرکس کی پہلی ویلو سے ملٹی پلائی ہوگی then we will add second value of this row multiplied by second value of the column matrix plus third value multiplied by the third value of the column matrix یعنی ہاریزونٹل جو ویلو ہیں ان کو ورٹیکل ویلوز کے ساتھ کورسپونڈنگلی ملٹیپلائی کیا گیا پھر ان کو ایڈ کیا گیا similar calculation is done for each row یا ایک اور چھوٹی سی بات یہ تو تھا ایک کالم میٹرکس اب لیٹ سے دو کالم میٹرکس میٹرکس ہے تو اس اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ یہ پہلی جو رو جو ہم نے جس کو ہینڈل کیا اور کالم میٹرکس کے پہلے کالم کی ویلیو سے ملٹیپلائی کر کے جواب نکالا تو آپ اس رو کو دوسرے میٹرکس کے دوسرے کالم کے ایلیمنٹس کے ساتھ ایگزیکٹلی exactly انہی لائنز پہ ملٹیپلائی کریں گے ایگزیکٹلی سملر نو ڈفرنس یعنی آپ کے پاس ایک میتھڈ آ گیا کہ ہر آئٹم کو کورسپونڈنگ میٹرکس کا جو کالم ہے اس کے آئٹمس کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے جاؤ یہاں پہ ایک سوال کہ اگر اس میٹرکس میں جب ملٹیپلائی کرنے لگے تو اگر رو میں تین آئٹمس ہیں اور کالم میٹرکس میں صرف دو ویلیوز ہیں تو پھر کیا کریں گے تو سیم آنسر کہ ایسے کیس میں ملٹیپلیکیشن ممکن نہیں ہوگی چونکہ یہ ان ایکول سائزز ہو جائیں گے اس کو دو ایلیمنٹس کو تو ہم ملٹیپلائی کر لیں گے تھرڈ ایلیمنٹ میں مسئلہ ہو جائے گا so remember this now let's go back to the slide اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں سلائڈ کے جو لوور پارٹ ہے کہ اس میں اب یہ میٹرکس ایس اور multiplied by P show کیا جا رہا ہے پھر ایکول سائن ہے اور پھر R matrix as the answer show کیا جا رہا ہے آئیے آگے چلیں رولس کیا ہیں ملٹیپلیکیشن کے رولس ہیں جیسے ہم نے پلس کے رول اسٹڈی کیے تو یہاں بھی رولس ہیں پہلا رول کیا ہے کہ اگر میٹرکس اے کی ڈائمینشن ہے ایم انٹو این اور میٹرکس بی کی ڈائمینشن ہے این انٹو پی تو جواب کیا ہوا A into B is equal to M into little explanation here also کہ جو بھی ڈائمینشنس ہیں آپ دیکھیں انہوں نے یہ سلائڈ پہ جو جیسے لکھا گیا کہ ایم ان ٹو این اور پھر دوسرا سائز کیا بتایا جا رہا ہے کہ این ان ٹو پی یعنی این سائز اگر ہوگا تو پھر ملٹیپلیکیشن ہوگی اور آنسر یعنی ڈائمینشن نوٹ کریں آپ کہ ایم ان ٹو این یعنی پہلی جو ڈائمینشن ہے اور آخری ڈائمینشنس جو ریزلٹنگ میٹرکس ہوگا وہ ایم انٹو پی ہے یعنی فرسٹ ڈائمینشن اور لاسٹ ڈائمینشن تو آئیے آگے دیکھتے ہیں اور کیا ہے اینٹری آف اے بی یعنی ریزلٹنگ میٹرکس جو ہے A multiplied by B یہ ریزلٹنگ میٹرکس ہے تو اس کی جو ایتھ رو ہے اور اس کے جیتھ کالم میں یعنی آپ نے اینی رو ایک پک کی اور اس کے خاص ایک کالم میں آپ گئے اس کو جے کالم آپ کہہ رہے ہیں تو یہ ویلیو کس کے برابر ہوگی کہ میٹرکس اے میں جو آئی رو تھی ایتھ رو اس کو ملٹی پلائی آپ کریں گے jth column of matrix B یہ اگزامپل آپ دیکھیں گے تو پھر بہتر کلیئرٹی اس میں آ جائے گی اگلا پوائنٹ کیا ہے کہ multiply corresponding elements first by first second by second and so on اور یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ number of columns of A must equal the number of rows of B again a little explanation کہ نیور فرگیٹ کہ جب ملٹی پلائی کر رہے ہیں تو سائز کو دیکھنا ہے فوراً اگر سائز روز تین ہیں تو کالمس تین ہونے ضروری ہیں یعنی آلویز ریمبر کہ ایم انٹو این یعنی پہلے میٹرکس میں این کالمس ہیں اور دوسرے میٹرکس میں ہم کہہ رہے ہیں جی این انٹو پی ہوگا اٹ مینس کہ اس کی جو روز ہیں وہ این ہونی ضروری ہیں ورنہ وہ ملٹیپلیکیشن ہی نہیں ہو سکے گی سو یہ بہت اہم نقطہ ہے اس کو یاد رکھیے آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں یہ فردر اگزامپلس ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو ملٹیپلیکیشن کے رولس ہیں ان کو کیسے اپلائی کیا جائے گا مثلا فرسٹ ایگزامپل دیکھیں یہاں پہ اے جو ہے اس کی ڈائمینشن ہے تھری انٹو تھری یعنی ایم انٹو این جو تھا یہاں پہ M is equal to three اور N is equal to B میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ N is equal to three اور P is equal to two تو جواب کیا نکلا کہ ریزلٹنگ جو ڈائمینشن ہے وہ تھی ایم انٹو پی نکلنی تھی تو یہ میں نے آپ کے لیے ہائی لائٹ ادھر کر کے ہائی لائٹ کیا ہے ان فگرس کو کہ آپ کو نظر آئے کہ three into two resulting dimension of the product matrix بنتی ہے اب یہی میٹرکس اگر ہم الٹا دیں اور ہم اس کو کہیں کہ بی انٹو اے کا کیا پروڈکٹ ہوگا تو اس سے پہلے میں یہاں ایک تھوڑی سی اور بات کرنا چاہوں گا کہ two into three um arithmetic میں سکس ہے اور اگر آپ کہیں تھری انٹو ٹو تو وہ بھی سکس ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ matrix A into B is it equal to B into A تو نو وجہ کہ میٹرکس ملٹیپلیکیشن کے اپنے رولس ہیں کمپوزٹ ریزلٹس بنتے ہیں ایک خاص حساب سے ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے ایڈیشن ہوتی ہے اور وہ ڈائمینشن جب آپ پروڈکٹ کو چینج کر رہے ہیں یعنی اے انٹو بی کی بجائے بی انٹو اے کر رہے ہیں تو وہ ڈائمینشنس بدل جاتی ہیں تو ایسے کیس میں جہاں پہ dimensions according to the rule نہ رہیں تو وہاں پہ پروڈکٹ نہیں بن سکے گا تو آئیے واپس فلائٹ پہ چلیں آپ نے دیکھا یہاں لکھا ہوا ہے نو پروڈکٹ یعنی ایسی کیلکولیشن کو ہم نہیں کمپلیٹ کر سکیں گے یہ پہلا جو کیس ہے اس کی فگرز میں یہاں اگزامپل شو ہو رہی ہے ایک چھوٹا سا میٹرکس ہے جس میں پہلی رو میں ٹویلو تھرٹین فورٹین ایلیمنٹس تین ایلیمنٹس ہیں پھر دو روز اور بھی ہیں اور سیکنڈ میٹرکس میں آپ نوٹ کریں کہ اس میں دو کالمس ہیں اور تین روز ہیں یعنی یہ وہ ریکوائرمنٹ میٹ کر رہا ہے and we can multiply it's possible اور پہلی یہاں ایک ایگزامپل شو کی گئی ہے کہ کیسے ملٹیپلیکیشن ہوگی کہ ٹویلو انٹو ٹوینٹی ون پھر ہم ایڈ کریں گے next element thirteen into twenty three پھر ہم ایڈ کریں گے next element fourteen into twenty six اب یہاں پہ اس سلائڈ پہ آپ ویژلائز کریں کہ یہی پروڈکٹ ہم لیفٹ سے رائٹ right کی طرف کر رہے ہیں چونکہ اب پہلے تو تھا نا اے انٹو بی اب بی اور اے کو ملٹیپلائی آپ کر رہے ہیں تو کیسے جواب نکلے گا یعنی دو ویلیوز ہیں ٹوینٹی ون اور ٹوینٹی ٹو تو اس کو آپ نے ملٹیپلائی کیا تو دو کی تو ملٹیپلیکیشن ہو گئی تھرڈ آئٹم وہاں پہ ویلیو کوئی نہیں نو ٹرم فار ملٹیپلیکیشن تو اس لیے دوبارہ یہ پوائنٹ ریپیٹ کرنا ضروری ہے کہ number of rows of A must be equal to columns of B آئیے آگے چلیں یہ ٹاپک ہے میٹرکس انورشن یہاں میں before I proceed with it I would like to explain couple of things کہ جب نمبرس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں تو ڈویژن آپ یوز کرتے ہیں اور مثلا کوئی بھی نمبر ایک لے لیں لیٹ سے تھری تو تھری کا انورس کیا ہے یعنی اس کو میتھمیٹیکل ٹرمس میں تو ون بائی تھری اسی طرح اب ون بائی تھری جواب جو ہے یہ تو بڑا ایزی ہے we will divide one by three rules ہیں آسانی سے ہو جائے گا but let see that we have a matrix A تو اس کو کیسے انورٹ کرنا ہے اس کی انورشن جو ہے وہ کیا ہے کیسے انورٹ ہوگا تو ویسے کامن میتھمیٹیکل ٹرمس میں what is the inverse of A کیسے آپ ویژلائز کریں گے تو آپ کہیں گے جی ون بائی اے یعنی ون ڈیوائڈیڈ بائی اے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ون کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں اے سے چونکہ یہ اٹس اے میٹرکس اس کی ایک خاص کمپوزیشن ہے یہاں ایک اسکیلر کوانٹٹی ون کو آپ ڈیوائڈ نہیں کر رہے تو اس کی ایک خاص ڈیفینیشن کی جاتی ہے کہ واٹ از این انورس یعنی استعمال کہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ مثلا آپ نے کہا جی A A B matrix is equal to one تو ساتھ ہی پوچھ رہے ہیں کہ وٹ از اے تو اے جو عام حساب کا طریقہ ہے کہ اے کی جواب اوبیسلی اے کا جواب نکلے گا ایکول سائن کی رائٹ سائڈ پہ چلے جائیں گے ون ڈیوائڈیڈ بائی بی تو یہ وہ actually inverse of the matrix کی آپ بات کر رہے ہیں آپ ایسے سوچ رہے ہیں لیکن اصل میں جو صحیح ڈیفینیشن انورس کی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک میٹرکس کو اس کے انورس سے ملٹیپلائی کریں اور جواب ایک آ جائے تو اصل میں تو وہ میٹرکس ہوا اگر ون بائی ون کا میٹرکس ہے اگر ون بائی ون کا میٹرکس نہیں ہے تو کیا جواب آئے گا تو اس کو سمجھنے کے لیے آئیے سلائڈ پہ واپس چلتے ہیں اور یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ any two by two matrix A identity matrix I two جسے ہم لکھ رہے ہیں multiplied by A is equal to A اور A multiplied by identity matrix two I two is equal to A پھر فردر ہے کہ اے کو اگر آپ انورس کے ساتھ ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو آئیڈینٹی میٹرکس آ رہا ہے یعنی A n multiplied by one divided by matrix A n یعنی inverse of matrix A n تو جواب آئیڈینٹی میٹرکس آئی این آ رہا ہے اور اگر آپ اس کو اس طرح سے لکھیں الٹا کے لکھیں تو پھر بھی جواب ایسے ہی آئے گا یعنی پہلے آپ one by A into A n کر لیں تو پھر بھی جواب وہی آئے گا تو اس کو کہا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں multiplicative inverse of A matrix یہاں تھوڑی سی ڈسکشن کی ضرورت ہے اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ میٹرکس کا انورس اگر اس کو میٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے تو وہ آئیڈینٹی میٹرکس ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی ایک ڈیفینیشن ہے کہ انورس کیا ہوگا کہ جب آئیڈینٹی میٹرکس آ جائے گا اور یہ ہے تو سملر جیسے عام ارتھمیٹک کیلکولیشنز میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو انورس سے فائیو نمبر ہیں تو آپ اس کو ملٹیپلائی کریں انورس کے ساتھ ون بائی فائیو تو وہ جواب تو آئیڈینٹی آ رہی ہے ون تو سملرلی یہاں بھی وہی کیس ہے فرق اتنا ہے کہ یہ آئیڈینٹی میٹرکس بن رہا ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہ دو طرح سے آپ کر سکتے ہیں A into inverse of A is equal to identity matrix اگر آپ آئیڈینٹی میٹرکس کو ڈائریکٹلی ملٹیپلائی کریں میٹرکس کے ساتھ تو وہ انورس کی شکل میں آ جائے گا تو یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے بڑا آسان طریقہ چیک کرنے کا کہ اگر میں نے انورس نکال لیا تو پتا کیسے لگے گا کہ وہ جواب ٹھیک ہے تو آپ simply you will multiply the original matrix with the inverse اور وہ آئیڈینٹی میٹرکس اگر جواب ہے تو اٹ مینس کہ آپ کا انورس کریکٹ ہے دوسری بات جو بتائی گئی کہ سیکوینس آپ بدل سکتے ہیں کہ مثلا matrix A multiplied by inverse of matrix A یہ بھی وہی جواب دے گا جو inverse of matrix A into A دے گا یعنی جیسے نارمل ارتھ میٹرک میں اسی طرح سے یہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں جواب وہی آ جائے گا اسٹوڈینٹس یہ تھا briefly about matrix addition matrix multiplication matrix inversion ابھی ہم نے مائکروسافٹ ایکسل میں جو فنکشنس ہیں ان کو یوز کرنا یہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں دکھاؤں گا اگلے لیکچر میں ہم اس کے علاوہ کچھ ریشو پرپورشن کی بات کریں گے تو آج کے لیے ریمائنڈر ونس اگین کہ download the worksheet and please work with it matrix کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اگر آپ سوال حل کریں کانسیپٹس بڑے دلچسپ ہیں اور بڑے امپورٹنٹ یہ تو تھا آج کا لیکچر مجھے امید ہے کہ آپ اب میٹریسز کے بارے میں کافی کچھ سیکھ چکے ہوں گے اور یقین ہے کہ آپ میٹریسز کے ساتھ کافی کام کریں گے آج کے لیے اتنا ہی اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے السلام علیکم خدا حافظ